جادوگر اور شعبے باز اس میں فرق ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر کوئی جادوگر نہیں ہوتا ہے اب یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پہچان ہو کہ جادوگر کی پہچان کیا ہے اور شعبے باز کی پہچان کیا ہے سب سے پہلی بات جادوگر کا یاد رکھے جب بھی کوئی جائے گا جادوگر کے پاس وہ کیا وہ خود نہیں بولے گا کہ میں جادوگر ہوں وہ مولانا کی شکل میں ہی رہے گا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بڑا عالم ہے اور ہم اسے عالم سمجھ کے اس کے پاس ٹریٹمنٹ کرنے جاتے ہیں لیکن وہ جادوگر ہوتا ہے اندر سے جادوگر ہوتا ہے وہ خود کو کبھی نہیں بتا تھا کہ میں جادوگر ہوں تو کیسے پتا کریں گے کہ یہ جادوگر ہے یا شوبز باز ہے پہلی بات وہ ماں کا نام پوچھے گا جیسے ہی ماں کا نام پوچھے سمجھ لینا کہ یہ جادوگر ہے کبھی کبھی ماں اور باپ دونوں کا نام پوچھتا ہے یہ ٹرک ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی چلا نا کہ ماں کا نام پوچھنے والا جادوگر ہوتا ہے تو کبھی کبھی کبھی دونوں کے نام پوچھتا ہے مریض کا نام پوچھتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اب کیا ہوتا ہے لوگ کال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے کوئی اسلامک اسکالر ہے اور کال کرتے ہیں اور خود ہی اب ہمارے یہاں عادت کیا ہوئی ہے کہ کال کرتے ہی کہتے ہیں میرا نام یہ ہے میرے ماں کا نام یہ ہے کیونکہ اب ان کی عادت بنی ہوئی ہے نا بچپن سے ایسے لوگوں کے پاس جانے کی تو ان کو لگتا ہے ہر کوئی وہی ہے تو ڈائریکٹ بتانا شروع کرتے تو یہ چیزیں بتانی نہیں چاہیے یہ چیزیں شیئر نہیں کرنی چاہیے پتا نہیں وہ جادوگر ہے کیا ہے جب بھی ماں کا نام پوچھے اسی وقت پہچان لینا یہ جادوگر ہے یا ماں باپ کا نام یا مریض کا نام